حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر مہینے میں تین روزے رکھے تو یہی ہمیشہ کے روزے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی تائید نازل فرما دی من جاء بالحسنتی فلہو عشر امثالیہ جو شخص نیکی لے کر حاضر ہوا اس کے لیے اس کا دس گنا ثواب ہے چنانچہ ایک دن کے روزے سے دس دن کا ثواب ملتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1708